بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے لینئر الجبرا میں ہم نے اس سے پہلے چھ لیکچر مکمل کر لیے ہیں مختلف ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ہمارا آج کل پہلا سیگمنٹ یعنی کہ جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ چل رہا ہے آج کا لیکچر میں نے پہلے بتایا تھا کہ سلوشن سیٹ کے بارے میں ہے اور اگر نہیں بتایا تو آ دیکھ لیں کہ آج ہم نے پڑھنا ہے سولوشن سیٹس کے بارے میں یعنی کہ جو ابھی تک ہم بتاتے آئے ہیں سسٹمز آف لینئر اکویشن کے بارے میں تو اس کا سولوشن کیا ہوگا کیا جواب ہوگا تو آج کا لیکچر اس لحاظ سے بڑا مزدار ہوگا انٹرسٹنگ ہوگا کہ آدمی جتنی محنت کرتا ہے الٹیمیٹلی دیکھنا چاہتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے آپ سارا سال پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد پھر امتحان دیتے ہیں امتحان دینے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی انتظار ہوتا ہے اس دن کا کہ جس دن آپ کے پاس رزلٹ آئے یعنی کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے پتہ چلے کہ کتنا کیا ہے کتنا نہیں کیا یہی چیز جتنی ہم نے تھیوریز پڑھی ہیں اس سے پہلے آج جیسے ساتواں لیکچر ہے سات میں سے دو اگر پہلے نکال دیں تو پہلے چار لیکچرز میں ہم نے سسٹمز آف لینئر اکویشنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی تھیں ان ساری چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے آج دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سولوشن سیٹ کیا آتا ہے چلتے چلتے ہم نے کچھ بتا دیا تھا کہیں پہ ویکٹر اکویشنس کی بات کی تھی کہیں ہم نے میٹرکس ایکویشنز کی بات کی تھی کہیں پہ ہم نے سمپلس ایکویشنز کی بات کی تھی تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے سولوشن معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس اکویشنس اکویشن ہوئی ہیں ایز یو ایل ابھی ہمارا پہلا سیگمنٹ ہی چل رہا ہے جس میں ہم سسٹمس آف لینئر اکویشن کی باتیں کر رہے ہیں ہم اکویشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں لینئر اکویشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایک سسٹم آف لینئر اکویشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں سسٹمس آف لینئر اکویشن کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں میں نے چلتے چلتے کافی ساری باتیں کہہ دی پہلی چیز اکویشنس دوسری چیز لینئر اکویشنس ٹھیک ہے نا یعنی اکوالٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ لینئر اکویشنس ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ سسٹم آف لینئر اکویشنس یعنی ایک لینئر اکویشن نہیں ہے کئی لینئر اکویشنس ہیں اور ایک ہی سسٹم نہیں ہے کئی سسٹمز ہیں یعنی کہ ہم نے جب آپ کو بتایا تھا کہ ایشلون فارم میں جب ٹرانسفارم کریں میٹرکس اکویشن کو کس کے اندر میٹرکس پہلے بنائیں میٹرکس کے بعد پھر کیا کریں ایشلون فارم میں لے کے آئیں اس کو ٹرانسفارم کریں ایک اسٹیپ کریں دوسرا اسٹیپ کریں تیسرا اسٹیپ کریں تو ہر اسٹیپ میں آپ کے پاس ایک نیا سیٹ آف اکویشن آتا ہے اور ان سب کو اکٹھا کرتے جائیں تو سیٹس آف اکویشن آپ کے پاس آ جائیں گے اسی لیے اس کو کہتے ہیں they are systems of linear equation سارے کے سارے اکولنٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمس آف لینئر اکویشن اور ان کو ہم سالو کر رہے ہیں اگر ہم ایک کو سالو کر لیں تو اوروں کو بھی سالو کر سکتے ہیں تو جناب آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے solutions set of linear systems یعنی کہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے سولوشن سیٹ معلوم کرنا ہے تھوڑی سی باتیں جنرل کر لیں پہلے سولوشن سیٹ سے کیا مراد ہے آپ نے کسی وقت ایک اکویشن پڑھی تھی y is equal to m x plus c تھی y is equal to m x plus c اس میں کیا چیز ہے آپ کے پاس ایک سلوپ ہے ایک انٹرسپٹ ہے اگر اس کو ذرا ریکال کریں تو یہ ایک لائن تھی اس طریقے سے جا رہی تھی جو کہ وائی ایکسس کو سی پہ انٹرسیکٹ کرتی ہے یعنی کہ انٹرسیپٹ کرتی ہے وائی ایکسس کو سی پہ وہاں پہ جہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن کیا ہوگا وہ ہوگا زیرو سی ٹھیک ہے نا یہ پوائنٹ آتا ہے اب اس کو اگر آپ سالو کریں تو آپ کے پاس ایکس کی ویلو رکھتے جائیں وائی کی ویلو آتی جائیں گی اس کو ہم ذرا سا اور سمپلیفائی کر لیں y is equal to two x plus one لکھ لیں y is equal to two x plus one جہاں پہ وائی انٹرسپٹ ون ہے اور آپ کے پاس کا سلوپ ٹو ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایکس کی ویلو زیرو رکھیں گے تو وائی کی ویلو ون آئے گی زیرو ون تو یہ اس کا ایک سولوشن ہو جائے گا اس کے بعد ایکس کی ویلو آپ ون رکھے تو وائی کی ویلو کیا آ جائے گی آپ کے پاس تھری آ جائے گی تو y is equal to three when x equal to one تو یہ دوسرا سولوشن آیا تو اس طرح سے بہت سارے اس کے سولوشن پوائنٹس ہوں گے یعنی انفائنائٹ نمبر آف سولوشن ہوں گے انفائنائٹ نمبر آف پوائنٹس ہوں گے کیونکہ line contains infinite number of points اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ سولوشن سیٹ آ گیا اور سولوشن سیٹ کون سا ہے انفائنائٹ سیٹ آیا اس کے بعد آگے چلیں اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں ہم نے کہا تھا is equal to two x plus one اب ایک دوسری اکویشن لے لیں y is equal to two x سر زین پہ زور دیں y is equal to two x ہم نے اکویشن لے لی آ, اب یہ جو اکویشن ہے اس کے اندر وائی انٹرسپٹ نہیں ہے بالکل یعنی کہ یہ زیرو سے پاس کر رہی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y minus two x is equal to zero جو y minus two x equal to zero جس کا ایک سولوشن پوائنٹ آئے گا x to zero y is equal to zero ٹھیک ہے نا ایک تو پوائنٹ آ گیا x equal to zero y is equal to zero اس کے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے ایکس کی ویلو آپ ون دیں وائی کی ویلو ٹو آ جائے گی تو جو زیرو زیرو آیا تھا نا x is equal to zero y is equal to zero اس کو ہم اپنے میتھمیٹکس کے الفاظ میں میتھمیٹکس کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں یہ کہ ٹریویل سولوشن آیا یعنی ٹریویل کا مطلب بہت آبویس سا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ ایکس کی ویلو بھی زیرو آ جائے وائی کی ویلو بھی زیرو آ جائے زیڈ کی ویلو زیرو آ جائے کیوں کیونکہ جس وقت بھی آپ بزنس کا کوئی پرابلم لیتے ہیں کوئی اکنامکس کا پرابلم لیتے ہیں کوئی آپ نیچرل پرابلم لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے x equal to zero y is equal to zero z is equal to zero کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اسٹارٹ ہی نہیں کیا وہیں پر کھڑے تو یہاں پر کیا ہوگا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سولوشن جو سیٹ ہے کیا وہ ٹریویل ہے یا کوئی اور بھی ہے اس کے اندر ہم زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوں گے اس کے اندر نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈنے میں تو ایک میں نے نئی چیز یہاں پہ انٹروڈیوس کی اور وہ چیز ہے ٹریویل یعنی یعنی کہ زیرو یہ ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا یہ بھی ہم نے پہلے استعمال نہیں کیا تھا ہم سولوشن سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹریویل سیٹ کیا ہوتا ہے یا ٹریویل سولوشن کیا ہوتا ہے کہ ویلو آف دا اکویشن جس میں ایکس کی ویلو بھی زیرو آ جائے اور وائی کی ویلو بھی زیرو آ جائے جیسے میں نے بتایا کہ x minus two y is equal to zero یا x minus two y minus three z is equal to zero یہاں پہ آبویس ہے کہ ایکس کی ویلو بھی زیرو ہے وائی کی ویلو بھی زیرو زیڈ کی ویلو بھی زیرو یہ سیٹسفائی کریں گے یہ سیٹ آف پوائنٹس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس آپ نکال سکتے ہیں اس کو کیسے نکال سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ ایکس یا y is equal to two x ہے تو آپ ایکس کی ویلو کچھ دیتے جائیں آپ کے پاس مختلف پوائنٹس آئیں گے یا اس کو ہم کہتے ہیں ایکس کو یہ ایک فری ویریبل ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل یہ کہتے ہیں نا اور وائی کو کہتے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل تو y is equal to two x کیا آپ کے پاس یہ بھی ایک اکویشن آ گئی یا y minus two x equal to zero یہ بھی اکویشن آ گئی اس کا ایک سولوشن ٹریویل بھی ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے اور سولوشن ایگزٹ کرتے ہوں گے یہاں تک ٹھیک ہے اب یہ تو تھا پرانی باتیں اور اسی طرح سے ہم اگر ہمارے پاس سولوشن سیٹ معلوم کرنا ہو دو اکویشن دی ہوئی ہوں x minus two y is equal to zero یا y minus two x equal to zero اور اسی طریقے سے آپ کے پاس آ جائے y plus five x is equal to zero ان دونوں کو اگر سالو کرنا ہو تو آپ کیسے سالو کریں گے اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے اس کے بھی آبویسلی یہ ہے کہ آپ کو ایک آبیس سولوشن نظر آتا ہے جو ٹریویل ہے کہ x equal to zero y is equal to zero آگے چلتے ہیں آگے پروسیڈ کرتے ہیں اب ہمارے پاس سب سے پہلے بتائیں کہ ہوموجینئس لینئر سسٹمس کیا ہوتے ہیں ہوموجینئس اور نان ہوموجینیس میں کیا فرق ہے اگر آپ کسی طرح سے آپ کے پاس اکویشن ہوتی ہے نا a x is equal to b کسی طرح سے آپ لکھ سکیں اس کو a x equal to zero کسی طریقے سے بھی یہ مجھے پتا نہیں کہ آپ کیسے کریں گے اگر نہیں کر سکتے تو کہہ دیں گے کہ یہ نان ہوموجینیس ہے لیکن اگر کر سکیں کسی طرح سے کہ a x equal to b آ جائے آپ کے پاس sorry a x equal to zero آ جائے تو اس کو کہیں گے اس سسٹم کو ہوموجینس سسٹم مثال لے لیتے ہیں جیسے ہم نے ابھی بتایا تھا کہ y equal to two x ہے یہ ہمارے پاس ایک اکویشن ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y minus two x is equal to zero یا minus two x plus y is equal to zero لکھ سکتے ہیں نا یہ طریقہ کار ہے minus two x plus y is equal to zero اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور اکویشن ہو سکتی ہے three x plus four y is equal to zero اس کو بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس یہی ہوگی three x plus four y to to zero zero A x form میں تو اے کیا چیز ہے آپ کے پاس this is a matrix of coefficients کس کے کوفیشنٹس ویریبلس کے جو بھی آپ کے پاس ویریبلس ہیں چاہے ایکس وائی ہے ایکس ون ایکس ٹو ہے اور یا آپ کے پاس دوسرے کچھ اور ویریبلس ہیں تو اب اس کو دیکھ لیں اس کو ڈیفینیشن کو ذرا غور سے پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے system of linear equation homogeneous if it can be written in the form Ax equal to 0, where A is an M by N matrix, and 0 is the zero vector in R M. کیا چیز ہے کہ اگر ہم کسی صورت سے جو ہمارے پاس میٹرکس اکویشن دی ہوئی ہے A x is equal to b اگر ہم اس کو کسی صورت سے ٹرانسفارم کر سکیں اس فارم کے اندر A x is equal to zero یعنی کہ وہاں پر شاید بی کے ساری ویلو زیرو ہوں یا بی کی جگہ اور لکھا ہوا ہو two x three x four x تو وہاں پر اگر آپ کسی صورت سے ٹرانسفارم کر کے جو ہے ہے میٹرکس آف کوفیشنٹس یہ ایم بائی این میٹرکس ہے اور ایکس کیا ہے کس چیز کا جو کہ کالم ویکٹر ہوگا آف ویریبلس اور زیرو کیا ہے زیرو ویکٹر اسی آرڈر کا رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر تو A x equal to zero اگر آپ ٹرانسفارم کر دیں تو اس کو کہتے ہیں ہم ہوموجینس اگر اس طرح سے ٹرانسفارم نہیں ہو سکے گی تو اسے کیا کہیں گے نان ہوموجینس اکویشن اب یہ جو بڑی آسان سی اکویشن بن گئی اس کو کیسے سالو کریں گے نظر آ رہا ہے کہ A x is to zero اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم میٹرکس کو مستعار لے لیں جو ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے جسے ہم انورس کہتے ہیں اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اس کو اے انورس سے ملٹی پلائی کر دیں ٹھیک ہے اے انورس سے ملٹی پلائی کر دیں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا A inverse A multiplied by x یا upon x is equal to A inverse zero اب زیرو کو کسی سے بھی ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب زیرو آ جائے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو ہو گیا inverse A x is equal to zero آپ کو پتا ہے کہ اے اے انورس ہم نے بتایا تھا اپنی ڈیفینیشن میں کہ اے انورس اے ہمیشہ آئی کے برابر ہوتا ہے تو جواب آئے گا آپ کے پاس I x is equal to zero I کیا ہوتی ہے یونٹ میٹرکس ہے یونٹ میٹرکس کو جب اس کالم ویکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے تو کالم ویکٹر آ جائے گا آپ کے پاس ایکس اکول ٹو زیرو تو یعنی کہ ایکس اکول ٹو زیرو آپ کے پاس سولوشن آیا اور اس سولوشن کا نام میں نے کیا دیا ہے اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ ٹریویل سولوشن ہے لیکن ہم ٹریویل سولوشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ نان ٹریویل سولوشن ڈھونڈتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریویل سولوشن کیا ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں اگر بزنس کے کوئی پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہیں سے تو اسٹارٹ کریں گے جہاں سے اسٹارٹ کریں گے وہاں پہ ایکس بھی زیرو ہوگا وائی بھی زیرو ہوگا زیڈ بھی زیرو ہوگا یعنی ابھی آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ نہیں کیا ابھی آپ کو پروفٹ آنا شروع نہیں ہوا لیکن بزنس کے اندر تو آپ پروفٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لاس بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو جب بزنس میں پروفٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا لاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ اس کی ویلوز آنی چاہیے ٹریویل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے and how we'll proceed from here جناب آگے دیکھیں آگے کی سلائڈس آگے کی ٹرانسپیرنسی کیا کہتی ہے ہمیں یہ ٹریول سولوشن کے بارے میں ہے یہ فارمل ڈیفینیشن میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں یہ ایک عام فہم میں کامن لینگویجز میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اب یہ میتھمیٹیکل لینگویج ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس کو پڑھ لیں یاد کر لیں کہ یہ آپ کے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہے میں بار بار امفیسائز کرتا ہوں کہ نوٹس ضرور دیکھیں کیونکہ میتھمیٹکس جب تک کہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے آپ نوٹس پڑھیں اور بکس کو ضرور فالو کریں پہلے جو میں نے بتایا بکس میں سب سے پہلے لیس آپ کی کتاب فالو کریں اسی سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے رہیں کتابوں میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو نوٹس میں نہیں ہوں گی بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو میں اپنی ڈسکشن میں بھول جاؤں تو شاید وہاں پہ کور ہو جائے گی اور جب موقع ملے تو کسی وقت ایک آدھ کتاب اور بھی دیکھ لیں اس ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ دس لیکچر کے بعد دوسری کتابیں آپ دیکھنا شروع کریں لیکن اب ٹائم آ گیا ہے لیکچر نمبر سیون ہے اس کے اندر کتابیں ایک آدھ اور کلیکٹ کرنا شروع کر دیں جناب ڈیفینیشن یہ ہے such a system zero vector this zero solution solution یعنی اے ٹو زیرو جب بھی آپ کے پاس ہوگی جب اس طرح کی x equal to zero solution ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب ہم نے ایگزامپل لی تھی کہ اکول ٹو ٹو ایکس یا y minus two equal to zero تو تھا کہ x to to zero zero y solution اسی طریقے سے three x plus four y plus five z to zero x equal to zero y is to to zero zero z obvious solution اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم ٹریویل سولوشن کہتے ہیں اور وہ زیرو ویکٹر کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ہم یہاں پر ویکٹر نوٹیشن فالو کر لیں یا میٹرکس نوٹیشن فالو کر لیں it does not make any difference لیکن we will prefer to follow the vector notation in this case ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک نئی چیز آئی ٹریویل سولوشن کے بارے میں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آبویس سے نظر آتا ہے لیکن نارملی آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں آپ جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ نان ٹریول سولوشن کے اندر ہوتے ہیں اب جناب ہم نان ٹریول سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف اکویشن دی ہوئی ہے اس سیٹ آف اکویشن میں آبویسلی یہ ہوموجینئس ہے جب یہ ہوموجینئس ہے تو ہم اس کو A x to zero form میں لکھ سکتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے بعد کہ وہ نان ٹریول سولوشن کون سا ہوگا اس کے اندر لکھا ہے the homogeneous equation A x equal to zero has at least one free variable یہ ہم نے فری ویریبل کی بات کی تھی نا جب میٹرکس آپ کو بتایا تھا ہم نے ہوموجینس سوری ایچلون فارم جب بتایا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے فری ویریبل کی بات کی تھی اب یہاں پہ فری ویریبل کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ y minus two x equal to zero اگر آپ کے پاس اکویشن ہے تو y is equal to two x تو اس ایکس کو کہیں گے ہم فری ویریبل ایکس کی کوئی بھی ویلو آپ رکھ سکتے ہیں جس کو دوسرے لفظوں میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں ایکس کی ویلو مختلف رکھتے جائیں آپ کے پاس وائی کی ویلو مختلف آتی جائے گی تو جناب یہ کنڈیشن ہے کہ اس وقت آپ کے پاس نان فریبل سولوشن ہوگا جب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فری ویریبل موجود ہے اگر فری ویریبل موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس ہمیشہ ٹریول سولوشن آئے گا اور نان ٹریول سولوشن اس کیس میں آپ معلوم نہیں کر سکیں گے تو یہ کنڈیشن دیکھ لیں اگر یہ کنڈیشن مل گئی تو you will be very happy آگے چلیں پروسیڈ کریں and you try to find non trivial solution okay should I revise ہو سکیں دیکھ لیں آپ تھوڑا سا سانس لے لیں اس میں کیا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس سیٹ آف اکویشن ہیں ایک سیٹ ہے جس کے اندر بہت ساری اکویشن ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی اور لکھا A x equal to zero یعنی اس فارم میں لکھنے کی کوشش کی اگر نہیں لکھ سکے تو کیا ہوا کوئی بات نہیں کہہ دیں گے کہ جناب ختم یہ نان ہوموجینس اکویشن ہے اس کا دوسرا طریقہ کار ہے لیکن اگر یہ homogeneous set of linear equation بن گیا تو کیا کہیں گے آپ A x is equal to zero اس کی فارم ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے نان ٹریول سولوشن اور وہ اس وقت ملے گا جس وقت آپ کے پاس کوئی بھی ایک فری ویریبل ملے گا فری ویریبل کیسے معلوم کرتے ہیں once again coming back to echelon form reduced echelon form augment matrix یہ چیزیں جاننی چھوڑیں گی حالانکہ میٹرسز ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں جی جناب یہ میٹرسز کی ہم نے بات کی ہے میٹرسز کا تھوڑا سا کوک ریویژن ہو جائے کہ میٹرکس کیا ہوتی ہے ارینجمنٹ آف نمبرس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ریکٹینگولر بھی ہو سکتی ہیں اسکوائر بھی ہو سکتی ہیں اسکوائر اس وقت ہوتی ہیں جب روز اور کالم برابر ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی ویلیوز ہوتی ہیں میں نے بتایا تھا کہ میٹرکس کی جب بھی آپریشن کریں گے الٹیمیٹلی جب ایک میٹرکس ہی آئے گا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ رو آپریشن کر سکتے ہیں تین طرح کی رو لیجیٹیمیٹ ہوتی ہیں کہ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ کسی دو کوئی سی بھی دو روز ہیں ان کو آپ آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کسی بھی رو کا کتنا بھی ملٹیپل کسی بھی رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تین ہم نے رو آپریشن آپ کو بتائی تھی اس کے بعد بتایا تھا کہ ہم نے ریڈیوس ایچلون فارم ہوتی ہے ایچلون فارم کیا ہوتی ہے کہ میٹرکس میں پہلی جو انٹری ہے لیڈنگ انٹری وہ نان زیرو ہو اور اس کے بعد نیچے سارے کالم کے اندر اس کالم کے اندر سارے زیرو ہوں اور اسی طریقے سے چلتے جائیں اور آخر کے اندر ہمارے پاس ایک اسٹیپ وائز چیزیں آ جائیں گی کہ پہلے ایک زیرو تھا پھر دو زیرو آ جائیں گے تین آ جائیں گے سو آن سو فون اور اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ جتنے بھی نان زیرو روز ہیں وہ زیرو روز کے اوپر ہوں اس کے بعد پھر ہم نے ایشیلان فارم کے بعد ریڈیوس ایشلان فارم آپ کو بتائی تھی جس کے اندر بتایا تھا کہ جو بھی لیڈنگ انٹری ہے اس کے نیچے بھی سارے زیرو ہوں اور اوپر بھی سارے اس کالم کے اندر زیرو ہوں یعنی کہ ایک تو لیڈنگ انٹری ون ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے زیرو ہونے چاہیے اس کالم کے اندر جس میں وہ ایگزٹ کرتی ہے لیڈنگ انٹری تو یہ تھوڑی سی ایڈیشن ہے یہی چیزیں یہاں پہ بھی لگائیں گے اور یہی یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے اب ہمارے پاس بات آتی ہے آگمنٹڈ میٹرکس کی وہ ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی پہلے بھی بتائی ہوئی کئی دفعہ کہ x is equal to b اگر آپ کے پاس کوئی کویشن دی ہوئی ہے اور اس کے اندر اے جو ہے میٹرکس آف کوفیشنٹ ہے تو اگر آپ لکھیں اے بی یعنی کہ the matrix A original of coefficient اور اس کے اندر ایک ایڈیشنل کالم لگا دیں بی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس کیا چیز بن جاتی ہے آگمنٹڈ میٹرکس بن جاتی ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکویشن کو اس سے سالو کر سکتے ہیں کئی طریقے کار ہیں مختلف طریقے کار ہیں کو سالو کرنے کے لیے اور میں نے جیسے بتایا سارے کا سارا ڈراما سارے ساری پڑھائی جو ہو رہی ہے ایکویشنس کو سالو کرنے کے لیے ہو رہی ہے الٹیمیٹلی کا رزلٹ معلوم کرنا ہے کیونکہ we are interested specific values of x y z یا x one x two x three x n اس کی ویلو معلوم کرنی ہے اس پہ بہت سارا کام ہوا ہے بہت سارے سائنٹسٹ میتھمیٹیشنس نے کام کیا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ interested in efficient sort of procedures goes ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا اس کا اس میں نام آتا ہے ایک جارڈن صاحب تھے گوس جارڈن صاحب ان کا نام اس میں آتا ہے یعنی دونوں نے مل کے کچھ کام کیا ہے یہ پہلے گوس نے کام کیا تھا پھر جارڈن نے اس کو ماڈیفائی کیا تھا کئی طریقے کار ہیں کچھ ڈٹرمنٹ میتھڈ ہے جسے کریمرس رولس کہتے ہیں ڈٹرمنٹ میں اور بھی سمپلیفیکیشن کے میتھڈس ہیں تو یہ سارے طریقے کار جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے یہ سارے کے سارے سولوشن سیٹ معلوم کرنے کے لیے once again I try to emphasize ہم کیا کر رہے ہیں سسٹم آف لینئر لینا پڑھ رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کا سولوشن سیٹ معلوم کریں گے اور سولوشن سیٹ معلوم کرنے کے لیے کئی طریقہ کار ہیں اور یہ طریقہ کار مختلف میتھمیٹیشین کے نام منسوب ہیں کہ جنہوں نے یہ چیزیں ڈرائیو کی ہیں کیونکہ نئے ایفیشینٹ میتھڈ نکال رہے ہیں آج کل آپ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں کمپیوٹر کے اندر نئی ایفیشینٹ چیزیں بنا رہے ہیں نئی نئی لینگویجز آ رہی ہیں کسی زمانے میں ایک لینگویج ہوا کرتی تھی فورٹران یہ ہر ایک آدمی فورٹران میں پروگرامنگ کرتا تھا ایک بیسک ہوتی تھی اب تو ویل بیسک وغیرہ آ گئی نا اس وقت خالی بیسک ہوا کرتی تھی اس کے بعد ایک لینگویج تھی جو نظر ہی نہیں آتی آج کل ایلگول کے نام سے جتنے الگوریتھمس تھے سارے اس کے اندر ہینڈل کرتے تھے آپ نے پھر ایفیشینٹ لینگویج بنا دی سی بنا لی سی پلس پلس بنا لی وی ایل سی بنا لی تو یہ لینگویجز آتی گئیں ساتھ ساتھ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جاوا بھی آئی اس نے بھی بڑا دھوم مچائی تو یہ کس لیے بنا رہے ہیں ساری چیزیں تاکہ کوئی ایفیشینٹ سسٹم آ جائیں ایفیشینٹ سولوشن معلوم ہو سکیں جناب ایگزامپل کی طرف آتے ہیں ایگزامپل کو کرنے سے پہلے ہمیشہ اس وقت ایگزامپل ٹرائی کریں جس وقت آپ کے ذہن میں چیزیں کلیئر ہوں ٹھیک ہے نا ایگزامپل کس چیز کی ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو ہم تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو ڈیفینیشن ہم نے ابھی ڈیفائن کی ہیں تو جو ابھی تک ہم نے ڈیفائن کی ہے کیا چیز کی ہے ایک تو ہوموجینس بتائیے آپ کو کہ ہوموجینس اکویشن کیا ہوتی ہے ایک بتایا کہ ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے ایک بتایا ہے کہ نان ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے تو یہ تین ڈیفینیشن آج کے لیکچر کے حوالے سے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں پیچھے کار فرما ہے وہ ہم نے پہلے بتا دی ہیں آپ کو تو اب جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے دیکھنے میں تو بڑی آسان سی سمپل سی ایگزامپل ہے لیکن اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں کریں گے تو پھر غلطی ہونے کا امکان ہے جی واپس آئیں اور ایگزامپل کو دیکھیں اگر اس ایگزامپل کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کے پاس کیا نظر آئے گا نظر یہ آئے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے زیرو ہیں یہ ایک ہوموجینئس اکویشنس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے there are three equations three linear equations اور یہ ہوموجینئس اکویشنس ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں A x to zero form میں لیکن چلتے چلتے ایک ہم نے تھورم بتایا تھا کہ اگر کسی صورت سے ہم معلوم کر لیں کہ یہاں پہ ایک فری ویریبل ہے تو پھر ہم اس کا سولوشن نان ٹریویل معلوم کر سکیں گے اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی فری ویریبل نہیں ملتا ہے تو سولوشن کیا ہوگا خالی صرف سولوشن ہی ایگزٹ کرے گا یعنی کہ x اکول ایکس از یعنی to zero x two to is equal zero x three is equal to zero اس کا ایک سولوشن ہوگا تو ایک نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں اور نیکسٹ اسٹیپ کے اندر دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا یہ میں نے آپ کو سلائڈ پہ دکھایا پہلے کیا کیا ہے میں نے آگمنٹڈ میٹرکس لکھ لی ہے یعنی کہ وہی میٹرکس جو آپ کے پاس دی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ زیرو زیرو اور لگا لیا جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھی ایڈ کر دیے تو آپ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ پہلا جو ایلیمنٹ ہے پہلی رو کا پہلے کالم کے اندر 3 ہے دوسرا بھی ایلیمنٹ فرسٹ کالم کے اندر 3 ہے اور 6 ہے آپ یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ زیرو لا سکتے ہیں جی بالکل لے آئیں کہ کیا کریں گے آپ مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں فرسٹ رو کو سیکنڈ میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس زیرو آ جائے گا اور مائنس ٹو سے ہی اگر آپ پہلی رو کو ملٹی کریں اور آخری رو یعنی تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں گے تو وہاں پہ بھی زیرو آئے گا یہ دوسری جو میٹرکس لکھی ہے یہ وہی لکھی ہے میں نے کیا لکھی ہے three five minus four zero zero three zero zero zero minus nine zero zero ٹھیک ہے نا یہ پہلی آپریشن آپ کریں اس کے اندر دو اسٹیپس انوالو ہیں دونوں اسٹیپس کر لیں جلدی سے اور دیکھیں تو جواب یہی آئے گا ٹھیک ہے کر لیا بڑے تیز ہیں آپ لوگ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے یہ جو تھری ہے سیکنڈ رو کے اندر یہ جو لیڈنگ انٹری آپ کے پاس آئی ہے سیکنڈ رو کے اندر اس کے نیچے بھی ہم نے زیرو لے کے آنا ہے تو وہاں پہ مائنس نائن موجود ہے اس سیکنڈ رو کو تھری سے ملٹیپلائی کریں تھرڈ میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس زیرو آ جائے گا تو جناب یہ آپ کے پاس کیا کیا ہے you have multiplied second row by three and added to third row and you have got the third element in the third row as zero ٹھیک ہے نا اور دیکھیں آپ فورتھ بھی زیرو ہے ففتھ بھی زیرو ہے تو آپ کے پاس کیا آ گیا یہ ایک اکویشن آ گئی جس میں three five minus four zero zero three zero zero zero zero zero zero بہت سارے زیروز آ گئے امتحان میں اتنے زیرو نہیں آنے چاہیے امتحان میں ایک ہی زیرو کباڑا کر دیتا ہے تو ایچلون فارم میں ریڈیوس ایچلون فارم میں بہت سارے زیرو لانے ہیں لیکن امتحان میں کسی جگہ پہ زیرو لانے کی کوشش نہیں کرنی ہے آگے چلیں یہ نان ٹریول سولوشن دیکھ رہے ہیں ہم یہ ہمارے پاس کہاں سے آ گیا ہم نے اس کو فردر ریڈیوس ایچلون فارم میں ٹرانسفارم کیا ہمارے پاس جو میٹرکس بن گئی وہ کیا ہے one zero minus four by three zero zero one zero zero zero zero zero zero یعنی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ٹرانسفارم کریں اس کے اندر دوبارہ سے فارم میں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا x one minus four by three x three is equal to zero second row سے آ جائے گا آپ کے پاس x two is equal to zero اور تھرڈ رو میں تو کچھ بھی نہیں ہے zero is equal to zero تو ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ایک فری ویریبل ہے یا نہیں تو جناب آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک سوال دیا ہوا تھا ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے اکویشنس کو سالو کرنا تھا تین اکویشنز دی ہوئی تھی اور تینوں کے تینوں ہوموجینس اکویشنس تھیں جب وہ ہوموجینس اکویشنس تھی تو ہم نے کیا کیا اس کے بعد آگمنٹڈ میٹرکس بنائی اس آگمنٹڈ میٹرکس کو ہم نے سالو کیا سالو کرنے کے بعد کیا سالو کیا یعنی کہ اس کو ہم نے ریڈیوس ایشلون فارم میں ٹرانسفارم کیا ٹرانسفارم کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کی اکویشنز بنائی اور اکویشن بنانے کے بعد دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ویریبل فری ویریبل ہے اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ x one x two x three کے اندر اکویشن ہے اور اس کا جو سولوشن سیٹ ہے وہ ایک ویکٹر ہے وہ ویکٹر کیا ہے آپ کے پاس x one x two x three یہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس x one x two x three کیا ویلو ہونی چاہیے تاکہ یہ نان ٹریول سولوشن ہمارے پاس مل سکے پہلی چیز آبیس ہمیں نظر آئی تھی کہ ایک ٹریول سولوشن تھا اس کے بعد اس کو ہم نے اگنور کیا ہم نے کہا اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے ہم نے آگے پروسیڈ کیا اور وہاں جا کے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی اور دیکھتے ہیں ہمیں کچھ کلو مل رہا ہے کہ ہمیں نان ٹریول سولوشن یہاں سے مل جائے گا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیا آیا نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے لکھا کہ ایکس سپوز کریں اس کا سولوشن سیٹ جو ہے وہ x one x two x three ہے یعنی کہ A x equal to zero ہے نا تو ہم ایکس کی ویلو معلوم کر رہے ہیں ایکس کیا چیز ہے ایک کالم ویکٹر ہے اس کے تین کمپوننٹس ہیں یہ تین آیا x one x two x three اس کے بعد ہمارے پاس کیا تو four by three x three zero x three اب ایکس تھری اس میں سے کامن نکال سکتے ہیں ویکٹر ہے تو ہم کیسے کریں گے four by three zero one four by three zero one اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس تھری بھی موجود ہے اب یہ ہمارے پاس ویکٹر ہے اس ویکٹر کو ہم سپوز کر لیتے ہیں وی کے برابر اور وی کی ویلو کیا ہے آپ کے پاس four by three zero one یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس جناب جواب آ گیا x is equal to x three v یہ آپ کے پاس نان ٹریویل سولوشن آ گیا ایکس تھری کی ویلوز دیتے جائیں آپ کے پاس سولوشن سیٹ آتے جائے گا بڑھتا جائے گا جتنے بھی مرضی لیں تو یہ سارے کے سارے نان ٹریویل سولوشن ہوں گے سمجھ میں آ گئی بات کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دوں set of equations transform into matrices transform کریں اس کے اندر ریڈیوسلون فارم کے اندر تو بیکورڈ سبسٹیچیوٹ کریں آپ کے پاس ایکس ون ایکس ٹو کیشن آ جائیں گی اور وہاں سے ویلوز معلوم کر لیں اور پھر ویکٹر لکھ لیں یہ بھی خاص ایک میتھڈ ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ میتھڈ کا نام کیا ہے آگے چلتے ہیں ایک اور ایگزامپل ہے بہت ٹریول سی بہت سمپل سی میں نے ٹریول لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے ٹریول کا مطلب ہے کہ زیرو بیکار اگزامپل ہے نہیں کرنی چاہیے یہاں میں نے استعمال کیا ٹریول کو اپنے بہت آسان سہل بالکل تو یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس ایک سسٹم آف لینئر اکویشن ہے ٹھیک ہے نا اکویشن نہیں ہے اکویشن ہے اس کے اندر کیا ten x one minus three x two minus two two x three zero یہ کیا چیز ہے اگر اس کو ذرا اور طرح دیکھیں تو x plus y plus z یا a x plus b y plus c z equal to zero یہ کس کی کویشن ہوتی ہے کچھ یاد ہے جی ہاں یہ پلین کی کویشن ہوتی ہے a x plus plus b y c z is equal to p تو جنرل ہوتی ہے اور a x plus b y plus c z is equal to zero homogeneous equation یہ بھی پلین کی کویشن اس کو جناب ہم نے سالو کرنا ہے اور اس کے سارے سولوشن معلوم کرنے ہیں بڑی آبیس بات ہے کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کو پہلے لکھیں ten x one is equal to three x two plus two x three کیونکہ ٹین ایکس ون کو ادھر لکھ لیا اور باقی چیزوں کو ادھر آپ نے ٹرانسفارم کر دیا پھر کیا کریں گے آپ اس کے بعد ایکس ون کی ویلو آ جائے گی آپ کے پاس is equal to point three x two plus point two x three اب یہاں تھری جو ہے فری ویریبلس ہیں اس سے ایکس ون کی ویلو آتی جائے گی آپ کے پاس ایکس ٹو کی ویلو دے دیں ایکس تھری کی ویلو دے دیں آپ کے پاس ایکس ون کی ویلو آتی جائے گی am I right am I wrong ہاں جناب کچھ اسی طرح سے کرنا ہوگا لیکن اگر آپ چاہیں تو آگمنٹڈ میٹرکس بنا کے بھی اس کو سالو کر لیں اور وہاں پہ بھی دیکھیں جواب کچھ اسی طریقے سے آئے گا ہمارے پاس کیا آ گیا ہم نے کہا کہ x one x two x three ہمارے پاس کالم ویکٹر ہے یہ ہمارے پاس سولوشن ہے تو پہلی چیز کیا کی تھی میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ x one is equal to کیا گیا تھا point three x two plus point two x three تو یہی لکھا ہے میں نے پہلے اس کے بعد ایکس ٹو اور ایکس تھری یہاں پہ دو فری ویریبل ہیں یعنی ایک نہیں ہے یہاں پہ پہلے کوشچن کے اندر ہمارے پاس ایک ہی فری ویریبل تھا یہاں پہ دو فری ویریبلس ہیں تو آپ کے پاس ایکس ٹو ایکس یہاں پہ فری ویریبلس ہیں تو یہ تو عید ہو گئی نا کیونکہ آپ کے پاس جواب آ جائیں گے نان ٹریبل سولوشن مل جائیں گے آپ کو لیکن اس کو ٹرانسفارم کریں ویکٹر فارم کے اندر ویکٹر نوٹیشن کے اندر جو طریقہ کار ہے کوئی ایک پرزنٹیبل طریقے سے لکھیں اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں آپ میں نے بتایا کہ point three x two x two zero یعنی ایک جگہ پہ ایکس ٹو آپ لکھ لیں اور دوسری سائڈ پہ آپ ایکس تھری لکھ لیں توڑ سکتے ہیں نا ہم نے بتایا تھا آپ کو کس طریقے سے اس کو توڑ سکتے ہیں یا کس طرح سے ملٹیپل کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ جو میرے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئی ہے یہ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے جی ہاں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ گیا point three x two x two zero plus point two x three zero x three and that will be equal to x two point three one zero plus x three point two zero one with two free variables آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جواب کیا آئے گا x equal to x two v one یا وی ٹو جو بھی لکھنا چاہیں لکھ لیں x two v one plus x three v two v one یہ کالم ویکٹر ہے اور وی ٹو بھی کالم ویکٹر جناب اس سے کیا چیزیں ہمارے پاس آئیں دیکھتے ہیں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہمارے پاس پہلے دفعہ سولوشن آیا تھا x equal to x three four by three zero one ٹھیک ہے نا سولوشن سیٹ یہی آیا تھا دوسری دفعہ ہمارے پاس سیکنڈ ایگزامپل کے اندر کیا آیا تھا x equal to x two point three one zero plus x three point two zero one اس کو ہم نارملی کہتے ہیں پیرامیٹرک ویکٹر فارم ٹھیک ہے پیرامیٹرک اکویشن ہوتی ہیں آپ نے کہیں پڑھی ہے پیرامیٹرک اکویشن کبھی دیکھیں آپ نے پڑھی ہوگی آپ بھول گئے x square plus y square is equal to r square یہ کیا چیز ہے x square plus y square is equal to r square یہ ایف ایس سی میں بہت دفعہ پڑھا تھا یہ سرکل کی کویشن ہے جس کا ریڈیس آر ہے اوریجن سے گزرتا ہے اوریجن اس کا سینٹر ہے گزرتا نہیں ہے اوریجن اس کا سینٹر ہے this is the equation of a circle having centre at origin with radius r x square plus y square is equal to r square اگر آپ لکھیں x is equal to r cos theta اور y is equal to r sine theta تو یہ کویشن سیٹسفائی ہوگی نا جو بالکل سیٹسفائی ہوگی تو اس لیے x equal to r cos theta y is equal to r sine theta جو ہوتی ہے وہ پیرامیٹرک فارم ہوتی ہے کس کی ریپرزینٹیشن ہے سرکل کی جہاں کہیں بھی لکھا ہوگا x equal to r cos theta y is equal to r sine theta تو سمجھ جائیں یہ اکویشن کس چیز کی ہے یہ اکویشن سرکل کی ہے اسی طرح سے آپ کے پاس ہے x square over a square plus y square over b square to one یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایلپس کی اکویشن ہے اگر آپ لکھیں x equal to a cos theta y equal to b sine theta x equal to a cos theta y equal to b sine theta تو یہ بھی آپ کے پاس اکویشن کس کی ہوگی ایلپس کی اکویشن ہوگی اینڈ سو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی x equal to a sine theta کریں y equal to b cos theta کریں جی کر لیں وہ بھی ایک پیرامیٹرک فارم ہے تو یہ ہم کہتے ہیں پیرامیٹرک ویکٹر فارم آف کس چیز کی یہ ہمارے پاس اکویشن آئی ہے کس کی آئی ہیں یہ بھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ لائنز اور پلینز میں کیا فرق ہے اس میں بتائیں کون سی لائن ہے اور کون سا پلین ہے پہلی جو ہے لائن ہے دوسرا جو ہے وہ پلین ہے ٹھیک ہے نا یہیں سے تو اسٹارٹ کیا تھا پہلا جو ہے ہمارے پاس لائن ہے second one is the equation of plane in the parametric form آگے چلیں نیکسٹ ٹاپک کیا ہے ہمارے پاس ڈسکشن کا اب یہ ایک نوٹ ہے بہت بڑا نوٹ لکھا ہوا ہے کرنسی نوٹ نہیں ہے لیکن وارننگ ہے جس وقت آپ کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا آپ وری کرتے ہیں نوٹ جب بھی ہوتا ہے آدمی گھبراتا ہے جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا زیادہ گھبراہٹ ہوگی اسی طریقے سے اس نوٹ کو بھی دیکھیں تو تھوڑی سی وری ہونی چاہیے solution set of a H E H E کا مطلب ہائر ایجوکیشن نہیں ہے homogeneous equation H E means homogeneous equation solution set of a homogeneous equation which is A x equal to zero اب آپ کے پاس کیا چیز ہے A x equal to zero ن be express expressed as span of suitable vectors یہی میں نے کیا تھا نا اوپر span of suitable vectors if اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے اگر یہ دیکھیں second condition if only solution is the zero vector then the solution set is span zero اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں اگر صرف وہی ہے تو پھر آپ اسپین زیرو لکھ لیں ورنہ ہم پورے اسپین آف ویکٹر لکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی تو یہ نوٹ ہے اس کو ذرا غیر نشین کر لیں اور یہ چیزیں استعمال ہوں گی نیکسٹ اب آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ ہوموجینس اکویشن کی بات کرتے ہیں اب نان ہوموجینس کی بات کر لیتے ہیں solution of non homogeneous systems یہ پریکٹیکل لائف میں نارملی ہوموجینس چیزیں نہیں ملتی ہیں کیونکہ ساری چیزیں نان ہوموجینس ہیں اس سوسائٹی بھی جو ہوتی ہے نان ہوموجینس سوسائٹی ہوتی ہے جو ورلڈ ہے اٹس آلسو نان ہوموجینس بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوموجینٹی آ جائے لیکن آتی نہیں ہے کیونکہ آدمی کے اندر بڑی ویریشن ہوتی ہے اور چینج چاہتا ہے اسی طریقے سے اکویشنز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نان ہوموجینس ہوتی ہیں بڑی ویرائٹی آئے گی ابھی تو ہم خالی لینئر اکویشنس کی بات کر رہے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری اکویشن جو ہوتی ہیں وہ نان لینئر ہوتی ہیں لیکن اگر لینئر آپ کو پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں نان لینئر کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو لینئر سسٹم ٹھیک ہے تو that's what we will be trying to emphasise here کہ نان ہوموجینس اکویشن اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو کیسے سالو کریں گے یہ کچھ طریقہ کار یہاں پہ بتایا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں اب یہ طریقہ کار ہے نا نان ہوموجینس لینئر اکویشن کو سالو کرنے کا اس کو دیکھ لیں پڑھ لیں ایک دفعہ تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں کیا ہے ہمارے پاس when a non homogeneous linear system has many solution the general solution can be written in parametric vector form as one vector plus linear combination of vectors that satisfy the corresponding homogeneous system تو پہلی چیز یہ ہے کہ نان ہوموجینس سسٹم کی جب بات کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہوموجینس کا ذکر آئے گا اس کو آپ دو تین دفعہ پڑھ لیجیے گا یہ نوٹس کے اندر بھی دیا ہوا ہے یہ کافی اچھی چیز ہے لیکن شاید انگریزی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اردو میں چیزیں نہیں لکھی لکھنی چاہیے تھی بنانی چاہیے تھی خیر انشاءاللہ جب آپ لوگ بڑے ہوں گے اس قابل ہوں گے تو ضرور کیجیے گا اپنی زبان کا اپنا ہی مزہ ہے یہ اگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل سے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی یہ ایگزامپل میں بار بار اس لیے لے کے آتا ہوں کہ میتھمیٹکس تو ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کسی بھی لینگویج کا ہو چاہے وہ چائنیز میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ انگلش میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ عربک میں پڑھ رہا ہو میتھمیٹکس کی لینگویج ایک انٹرنیشنل لینگویج ہوتی ہے جس طرح سائن کی لینگویج ہوتی ہے نا سائن لینگویج میتھمیٹکس کی بھی اسی طریقے سے لینگویج ہوتی ہے کچھ لوگ میتھمیٹکس کو کہتے ہیں کہ mathematics basically is a language خیر I am not going to go to that sort of discussion ہم اس ایگزامپل کو کرتے ہیں we have to find all solution of A x is equal to b ایک آپ کے پاس سسٹم دیا ہوا ہے جس میں A x equal to b ہے اے آپ کے پاس دیا ہوا ہے بی دیا ہوا ہے اور ایکس آبویسلی آپ کے پاس ایک ویکٹر ہوگا ویکٹر آف ویریبلس ہوگا جس میں x equal to x one x two x three تو آپ نے اس کے سولوشن معلوم کرنے ہیں سارے کے سارے کس کے A x equal to b کے اے دیا ہوا ہے میٹرکس ہے تھری بائی تھری کی بی جو ہے اس کے اندر three rows one column three by one کا ایک ویکٹر ہے اس کو سالو کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں طریقہ کار ایک دوسرے کے ساتھ سملر سے ہیں جس کے اندر ہم نان ہوموجینس اکویشن یا ہوموجینس اکویشن کی بات کرتے ہیں اسٹیپ وہی ہے کہ آپ نے ایک میٹرکس uh, لینی ہے اس میٹرکس کو کہتے ہیں ہم کوفیشن میٹرکس اس کے بعد ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنانی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے once again we will follow same procedure same steps اس لیے جناب کمپیوٹر کی ضرورت پیش آئی ہے کہ بار بار آدمی کیوں کرتا رہے ہر وقت اگر آپ نے میٹرکس اسی طرح سے سالو کرنا ہے تو ایک کمپیوٹر پروگرام لکھ لیتے ہیں اور اس وہ کمپیوٹر آپ کے لیے سارا کام کرتا ہے آج کل اس کے پیکیجز بھی ملتے ہیں بہت اچھے سوفیسٹیکیٹڈ پیکیج آ گئے ہیں ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں جب میٹ لیب پڑھیں گے اور کچھ اور طریقے کے نئے پیکیجز بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں ڈفرینشیل اکویشن میں بھی آپ نے پیکیجز استعمال کیے ہیں آگے چلیں اس کو دیکھیں کہ کیسے سالو کرتے ہیں کوکلی بہت جلدی پہلا اسٹیپ ہے سولوشن ہم نے میٹرکس لکھی آگمنٹڈ میٹرکس وہی میٹرکس ہے پلس ساتھ میں ہم نے بی کی ویلیو لکھ دی seven minus one minus four یہ ہمارے پاس آخری کالم ہے اس کو ہم نے کیا کیا further in the reduced echelon form میں لے کے آ گئے ہمارے پاس کیا آیا one zero minus four by three minus one zero one zero two zero zero zero zero تو یہ کچھ اسی طرح کی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے جہاں پہ ہوموجینس اکویشن تھی ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس زیرو زیرو زیرو تھا یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کالم ویکٹر ہے جس کی value seven minus one minus four ہے تو ہمارے پاس اب جو سولوشن آیا وہ آیا x one minus four by three x three that is equal to minus one x two is to to two and zero is to to zero that means یہاں پہ اس کا نان ٹریول سولوشن آپ کو مل جائے گا کیسے ملے گا ایکس ٹو کی ویلو تو آپ نے نکال لی ہے ایکس ون کی ویلو آ جائے گی minus one plus four by three x three تو یہ وہی چیز نہیں ہے جو ابھی ہم نے اتنی بڑی تقریر آپ کو دکھائی تھی جس میں ہم نے طریقہ کار بتایا تھا کہ نان ہوموجینئس سسٹم کو کیسے سالو کیا جاتا ہے تو آپ کو سولوشن کیا آ گیا x one is equal to minus one plus four by three x three x two is equal to two and x three is free x three is free means کہ ایکس تھری کی آپ کچھ بھی ویلو دے سکتے ہیں ایکس تھری از یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کی کچھ بھی ویلو لے لیں جبکہ ایکس ون اور ایکس ٹو جو ہے ایکس ٹو فکسڈ ہے خالی ٹو ہے اور ایکس ون کی ویلو جو ہے وہ بھی ویری کر رہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک کافی بڑا سولوشن سیٹ آئے گا جس میں ایکس ٹو آپ کے پاس ٹو ہے اور ایکس تھری فری ہے اور ایکس ون کی ویلیو جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس کے اوپر ایکس تھری کے اوپر کلیئر آگے چلیں آپ کے پاس کیا ہے اس کو x equal to x one x two x three minus one plus four by three x three two x three and that is equal to minus one two zero plus four by three x three zero x three and that is equal to minus one two zero plus x three four by three zero one تو یہ آپ کے پاس ایک سلوشن آ گیا اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہی سلوشن ہے آپ کے پاس ایکس تھری کے ساتھ جو پہلے ہمارے پاس ہوموجینس اکویشن کے ساتھ آیا تھا ہم نے کہا تھا کہ وہی سلوشن آئے گا پلس ایک کانسٹینٹ ویکٹر کانسٹینٹ ویکٹر یہاں ہمارے پاس کیا ہے مائنس ون ٹو زیرو تو یہ جناب آپ کے پاس پیرامیٹرک فارم آ گئی کس کی آ گئی اسی کی سولوشن کی کیسے لکھا ہے اس کو پھر دیکھتے ہیں آگے چلیں یہ ہمارے پاس پیرامیٹرک فارم آ گئی x is equal to p plus x three v p آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ کانسٹنٹ ویکٹر ہے جو وہاں پہ ہم نے لکھا ہوا تھا ایکس تھری آپ کے پاس ہے اور وی جو ہے آپ کے پاس وہی ویکٹر ہے جو ہم نے پہلے نکالا تھا پہلی ایگزامپل کے اندر جس میں ہم نے ہوموجینس اکویشن کو سالو کیا تھا تو جناب اس کو پڑھ لیں پیرامیٹرک فارم کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک پرٹیکولر کیس تھا ہم اس کو جنرل کیس میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے equation x equal to p plus x three v اور writing t as a general parameter یہاں پہ ہمارے پاس ایکس تھری تھا نا فری ویریبل اب آپ ٹی کوئی بھی لے سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آ گیا x is equal to p plus t v where t is any real number describe the solution set of A x equal to p in parametric vector form تو اس کو ذرا سا دیکھ لیں ایک دفعہ اینالائز کر لیں اینالائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس A x is equal to b ایک اکویشن ہے A x equal to b کو جب سالو کریں گے ہمارے اس پرٹیکولر کیس میں کیا آیا تھا x is equal to p plus x three v ہم نے ایکس تھری کو فری ویریبل کہا تھا اور جنرل فارم میں اس کو لکھتے ہیں x is equal to p p ایک ویکٹر آف کانسٹنٹ ہے پلس ٹی کوئی بھی ایک اسکیلر ہے کوئی بھی ایک نمبر ہے اور اس کے ساتھ وی ایک ویکٹر ہے جس کی ویلو آپ نے معلوم کرنی ہے تو x is equal to p plus t v اور جس کے اندر ہم نے بتایا کہ ٹی از ان آر اب جو کچھ ہم نے ابھی پڑھایا اگر آپ پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بڑی آسان سی چیزیں نظر آتی ہیں چیزیں کیسے آسان سی نظر آتی ہیں کہ آپ کے پاس جب بھی سسٹم آف اکویشن دی ہوئی ہیں اس سسٹم آف اکویشن کو آپ ٹرانسفارم کریں میٹرکس کے اندر اور میٹرکس کو آپ ریڈیوس ایچلان فارم میں ٹرانسفارم کر لیں اور الٹیمیٹلی آپ جواب لکھ لیں چاہے آپ کسی بھی میتھڈ سے کریں الٹیمیٹلی چیز یہی آئے گی ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بہت ساری بتائیں یہ اس لیے بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں تاکہ کسی جگہ آپ غلطی نہ کر سکیں آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس جگہ پر راستے میں جائیں گے تو کہاں آپ کو پیٹرول پمپ مل جائے گا کہاں پہ آپ کو سروس اسٹیشن مل جائے گا کہاں پہ کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ مل جائے گی اور کس جگہ پہ روڈس اچھی ہیں کس جگہ پہ روڈ خراب ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی اس سیکشن پہ یا اس سیکٹر کے اندر روڈ خراب ہے ذرا آرام سے چلائیے گا یا یہاں پہ جب جا رہے ہوں گے تو شاید آپ کو جانور کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ چیزیں بتاتے ہیں نا تو یہی چیزیں ہم نے آپ کو بہت ساری بتائی ہیں کہ کب آپ محتاط رہیں اور کب بڑی آسانی کے ساتھ فلو کرتے جائیں جس وقت آپ کے پاس اکویشن نظر آئیں فوراً میٹرکس میں لکھیں اس کے بعد آپ فوراً کیا کریں ریڈیوس ایچلون فارم میں دیٹس اوکے یہاں تک سیف ہے لیکن کچھ ویریشنس ہوتی ہیں اور ویریشنس ہم نارملی آپ کو تھیورم کے ذریعے کبھی نوٹس کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں اب اسی طریقے سے آپ کے پاس اب جو چیز آئے گی آ, کیونکہ تقریباً کام کمپلیٹ ہو گیا آج کے لیکچر کا صرف دو چیزیں ہم نے اور کرنی ہے جس کے اندر پہلی چیز یہ کہ ایک تھیورم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس اس کو آپ استعمال ضرور کریں اور ایک پروسیجر ہے کہ آپ ویکٹر فارم میں یا پیرامیٹرک فارم میں کس طرح سے سلوشن لکھ سکتے ہیں کس کا ایک سسٹم جو کہ کنسسٹنٹ سسٹم ہے تو یہ ایک پروسیجر ہے اور اس سے پہلے ایک تھیورم ہے ان کو جلدی سے کرتے ہیں جناب ایک نیکسٹ تھورم ہے اس تھیورم کو یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس تھیورم کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا کیونکہ یہ کافی اہم اور امپورٹنٹ تھیورم ہے اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ دیکھ لیں suppose that the equation A x is equal to b is constant for some given b and let p be a solution then the solution set of A x is equal to b set of all vector form ڈبلو to p plus v h where v h solution of the homogeneous equation for some given bet p be solution then the solution set of A to b set of all is form solution v h where v h is equal of the تو جناب یہ جو تھیورم تھا اس نے آپ کو بتایا کہ ہوموجینس اکویشن بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اگر آپ کے پاس نان ہوموجینس سسٹم ہے اور کنسسٹنٹ ہے کنسسٹنسی کی بھی کنڈیشن دیکھیں گے کہ کب ایک سسٹم کنسسٹنٹ ہوتا ہے اس کی بھی ایک کنڈیشن آئے گی تو وہ اگر سسٹم کنسسٹنٹ ہے A x equal to b والا تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے A x equal to zero کو سالو کرنا ہے اور اس کے بعد نیا ماڈیفائڈ پیرامیٹرک فارم میں سولوشن لکھ سکتے ہیں تو یہ ایک آسان طریقہ کار تھا اب ہم دیکھتے ہیں نیا کہ ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے اس تھیورم کو غور سے دیکھ لیجیے گا ضرور پڑھ لیجیے گا اور یہ جو ہمارے پاس چیز آئی ہے سولوشن سیٹ لکھنے کی اس سے پہلے اس جو ہمارے پاس یہ تھیورم تھا اس تھورم کو ذرا اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجیے گا ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ کئی دفعہ ہم نے کہی ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اب اس تھورم فارم میں ہم نے لکھا ہے آپ اس کا پروف چاہتے ہیں تو پروف بھی انشاءاللہ کرائیں گے اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے we have to find procedure writing solution set of a constant system in a parametric form کیا طریقہ کار ہوگا کیا اسٹیپ ہوگا کس طرح سے آپ ایک سولوشن سیٹ لکھیں گے اس میں پیرامیٹرک فارم میں آف اے کنسٹنٹ سسٹم یہ جو ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہ کنسٹنٹ ہونا چاہیے نان کنسٹنٹ کا تو سولوشن نہیں ہوگا نا کہ سارے اس کو سیٹسفائی کرے اگر آپ کے پاس تین اکویشنس ہیں تین ویریبلس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے پاس چار اکویشنس ہیں اور تین ویریبلس ہیں تو وہ سارے کی ساری کنسسٹنٹ ہونی چاہیے تو یہ دیکھتے ہیں یہ پروسیجر کیا ہے یہ چار اسٹیپس ہیں آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گا اس کو اب دیکھ لیں جی اسٹیپ ون اسٹیپ ون کیا ہے row reduce the augment matrix to reduced echelon form پہلے اسٹیپ میں وہی کرنا ہے ایشیلون فارم پھر ریڈیوس ایچلان فارم میں اس کو ٹرانسفارم کر دیں number two express each basic variable in terms of any free variables appearing equation کیا کرنا ہے بیسک ویریبل کو ایکسپریس کرنا ہے in terms of any free variable step number three Write a typical solution x as a vector whose entry depends on the free variable, if any. I read it this step again. Write a typical solution x as a vector whose entries depend on the free variables, if any. The last step will be decompose x into a linear combination of vectors. Those vectors will be with numeric entries using the free variables as parameters تو یہ چار اسٹیپس ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور اسی طرح سے ہم نے ساری چیزیں کی ہیں یہ جو چار اسٹیپس ہیں ان کو ذرا سا اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے گا اور ان کو بار بار دیکھیے گا کہ پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے دوسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے تیسرے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے اور چوتھے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس پہ ہم نے کیا کہا ہے کہ ایک سولوشن سیٹ لکھتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی کنسٹنٹ سسٹم دیا ہوا ہے کہ اس میں پیرامیٹرک فارم ہے پیرامیٹرک فارم میں نے یہ بتائی تھی کہ پیرامیٹر کوئی آپ استعمال کرتے ہیں آ, اس کا سہارا لیتے ہیں اپنی اکویشنس کو ایکسپریس کرنے کا اور میں نے اس کی ایگزامپل دی تھی کہ x square plus y square to a square یا آر اسکوائر ہے تو x equal to r cos theta y equal to r sine theta اس کے اندر تھیٹا جو ہم نے پیرامیٹر لیا تھا ایک نیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی آ, ایک پیرامیٹر ہوتا ہے جو ہم نے ایکشن بنانے کی کوشش کی ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے ہوموجینس اکویشن کا طریقہ کار دیکھنا ہے اس کے بعد پھر نان ہوموجینس کا یہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں اور یہ آپ کچھ اور کتابیں جب پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ کچھ مختلف ناموں سے منسوب ہیں مثال کے طور سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ گوسین میتھڈ ہے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سارے کا سارا ایشیلون فارم کے اوپر اور کیا کرتے ہیں ایشیلون فارم میں لے کے آتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اکویشنس میں ٹرانسفارم کرتے ہیں اور ٹرانسفارم کرنے کے بعد وہاں سے x one x two x three x four کی ویلیو معلوم کرتے ہیں وتھ بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے لیکن اس کے بعد جو زیادہ اہم میتھڈ ہے وہ گوس جارڈن کا ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ فوراً ریڈیو ایچلون فارم تک چلے جائیں اور آخر میں ڈائریکٹلی وہیں سے جو آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ کالم ویکٹر آئے گا وہیں پہ آپ کو سولوشن مل جائے گا اب ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس تھیں آج کرنے کو ٹائم بڑا تھوڑا تھا کافی لمبا ٹاپک تھا اس کے اندر انٹروڈکشن زیادہ ضروری تھی زیادہ اہم تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی اس کے اندر دو ایگزامپلس آپ کے پاس پیرامیٹرک فارمس کی ہیں نوٹس کے اندر اور دو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ایک گوس لمنیشن میتھڈ کی دی ہوئی ہے اور ایک گوس جارڈن میتھڈ کی یہ ضرور کر لیجیے گا کہ اس میں صرف ڈائریکٹلی آپ کو اکویشن سے سولوشن مل جاتا ہے اس کو دیکھ لیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائز بھی ہیں وہ بھی ضرور کیجیے گا once again I try to explain what we have done today we have try to establish procedure for finding the solution set of linear equations اور سسٹمز آف لینئر اکویشنس پہلے ہم نے اس کو ہوموجینس اکویشن کے فارم میں بتایا پھر اس کے بعد ہم نے نان ہوموجینس اکویشن کے بارے میں بتایا اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ ہم ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے اور نان ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے ٹریول سولوشن میں ہم نارملی انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے ہیں in the case of homogeneous equation ہم نان ٹریول سولوشن معلوم کرتے ہیں اس میں ہم نے کنڈیشن بتائی کہ اس وقت آپ کو نان ٹریول سولوشن ملے گا جس وقت کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک فری ویریبل ملے گا اگر فری ویریبل نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن ایگزٹ نہیں کرتا اور پھر ہم نے طریقہ کار بتایا کہ کس وقت اس کو اسپین کے فارم میں ڈیفائن کیا اگر صرف سولوشن ہے تو ہم نے کہا کہ span with in bracket zero یہ ہمارے پاس آج کی ساری ڈسکشن تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ رہ گئی ہوں گی تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب کو ریفر کریں اگر پرابلم آئے تو ہمیں ای میل پہ کانٹیکٹ کریں اگلا لیکچر کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اگلا لیکچر جو ہوگا ہمارا لیکچر نمبر ایٹ وہ فوکس کریں گے ہم لینئر ڈیپینڈنس یا لینئر انڈیپینڈنس پہ ٹھیک ہے انڈیپینڈنس اور ڈیپینڈنس بڑی عام ٹرمز ہیں اس کو ہم وہاں پہ استعمال کریں گے ان فار دا سیک آف یہ جو اکویشنس آپ کے پاس لینئر اکویشنس اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج میرے خیال میں لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ٹائم بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے اگلے لیکچر تک پھر آپ کو میں ایڈوائز کروں گا جی لیکچر ختم کرنے سے پہلے وہی ٹپکل قسم کی نصیحتیں آپ کو کہ آپ ایکسرسائز ضرور کیجیے گا آج ایکسرسائز بہت ساری کرنے والی ہیں جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے کانفیڈنس نہیں آئے گا اور اب کتاب کو ضرور پڑھیں نوٹس کو ضرور فالو کریں خالی لیکچر سننے سے چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی بہت ساری چیزیں ڈاؤٹ رہ جائے گا آپ کے ذہن میں اگر رہ جائے تو ضرور پوچھیں ورنہ کتابوں میں یہ چیزیں بہت ساری اویلیبل ہیں جب آپ نے لیکچر سن لیا تو کتاب سے پڑھنے میں اور نوٹ سے پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی جناب اسی نصیحت کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا خاص کر اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور کام کرتے رہیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لینئر ڈپینڈنس یا لینئر انڈیپینڈنس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ اور السلام علیکم